الا المفسدون لا يشعرون مومنو ہوشیار رہو بے شک یہی لوگ فساد برپا کرنے والے ہیں لیکن سمجھ نہیں رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے زوم باطل کی تردید کی کہ ان سے بڑھ کر فسادی کون ہو سکتا ہے اور اس سے بڑا فساد اور کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کیا جائے اس کے دین سے لوگوں کو روکا جائے اللہ اور اس کے اولیاء کو دھوکہ دیا جائے اور اس کے دشمنوں سے دوستی کی جائے لیکن سمجھ نہیں رہے ہیں مرض نفاق میں مبتلا ہونے کے سبب حق و باطل کے درمیان تمیز کی حص بھی کھو چکے ہیں اس لیے زمین میں فساد پھیلانے کو اصلاح سمجھ رہے ہیں زمین میں اصلاح یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا جائے اس کی بندگی کی جائے اس کے خلاف کرنا زمین میں فساد پھیلانا اور تباہی و بربادی لانا ہے